حضرت فیض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نجران کا ایک بوڑھا شخص آیا جس کی عمر دو سو برس تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے دنیا کو کیسا پایا کہنے لگا کچھ برس مصیبت کی نظر ہو گئے اور کچھ آرام اور سکون سے گزر گئے دن رات یوں ہی بسر ہوتے چلے گئے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہے مرنے والے مرتے رہے اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو مخلوق ختم ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بھی نہ مرتا تو لوگوں کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی حضرت سیدنا امیر اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص سے فرمایا جو چاہتے ہو مانگ اس شخص نے کہا میری عمر لوٹا دیجئے یا موت کو مجھ سے دور فرما دیجئے ارشاد فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے اس شخص نے ارض کیا پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت بھی نہیں آشکا میں رسول چاہے جتنا بھی ہم دنیا میں جی لیں آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تماشا